امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے وہ آپ کو لیے ہوئے جدر کا بھی رخ کر لیتی عبداللہ بن دینار نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بھی یہی کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سولہ